ہوٹل ایک سائٹ تھے ان کا ایک سوال کرا دیا پندرہ سال سب سے پہلے جواب دے دیتا ہوں دکھائی نہیں دے رہا جی۔ وہ میں سالا پہلے ان کا جواب دے دیتا ہوں میں پتہ لگتا ہوں کی وہ کر لوں گا ان کا ایک سوال یہ تھا تو دکھائی تو نہیں دے رہے بہت آج آپ نے پہنچا دیں ان کا سوال یہ تھا کہ وہ لوگ جو کہ مثال کے طور پر رشیا میں یا چائنا میں رہتے ہیں اور ان تک مسلمانوں نے دن کی بات نہیں پہنچائی تو ان کا انجام کیا ہوگا اسے یوں دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیجیے کہ جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ان کا انجام کیا ہوگا کیا وہ جنت میں جائیں گے دو میں جائیں گے دوستوں جہاں تک کہ اس بات کا تعلق ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے علماء نے یہی نہیں تو موجودہ دور کے بلکہ گزشتہ دور کے جتنے بھی ہمارے علماء دیکھتے ہیں اگر صحیح معنی میں عالم تھے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جس کا انہوں نے کوئی کوئی جواب نہ دیا آپ حیران ہوں گے کہ وہ نے چھ کروڑ مسائل کے مسئلے لکھے ہیں جواب اس کے بعد جواب آپ لکھتے ہیں آج آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے اگر کتابیں دیکھیے تو صاحب ہیں اللہ سب کا سیمان سب سیکھ قید کر دیے گئے کنویں میں ڈال دیا گیا کنویں سے املا کرواتے رہے کسی کی کتاب ہے مخصوص تیس جدوں میں ہے اور باریک ٹائپ کی تقریباً یعنی پانچ پانچ سو چھ چھ سو سفید چلتے ہیں وہ انہوں نے کنویں سے نما کروائے ابھی موجودہ تھا ایسی بات نہیں کہ آگے پیچھے میں یہ اس وقت کر رہا تھا کوئی مسئلہ ان لوگوں نے نہیں چھوڑا لیکن بات یہ ہے کہ ذرا ہم فکر کر کے اپنے لوگوں کی کتابوں کو دیکھیں اور سوچیں کہ یہ اشتالات وغیرہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب کلاگان ہو جاتے ہیں امام سے ہندی مجدد الفطانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا انہوں نے بھی اس مسئلے کو لیا ہے ان کی اصطلاح میں سطح کو سارے الفظار وہ آدمی جو کہ مثال کے طور پر درج کیا جائے کہ ایک ایسی پہاڑ کی چوٹی پر ہے ماؤنٹ ایوریسٹ پر بیٹھا ہوا قلعہ کشی کر رہا ہے قلعہ کشی یا وہیں پیدا ہوئے اپنا نام چاہتے ہیں بھوک ملتا ایک آدمی اپنا لین ہے وہاں رہتا ہے اس سے دن کی بات نہیں پہنچی تو کیا بات ہوگی لگا جب مجھے شمالی ہے وہاں نہیں پہنچی تو کیا ہوگا اس کے بارے میں موٹی چیز کو اتنی سمجھ لیجیے کہ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے روز ہو میں ہر انسان کے اندر اپنی تلاش کا بدل دیا الگ سے ہر کا تلاش کیا میں تمہارا نہیں ہوں ہوں نے کہا جی، کہ نہ آپ ہمارے سبرتیدار ہیں اور یہی وہ فطرت انسانیہ ہے جو کہ ہر شخص کے اندر رسی بسی ہوئی ہے اور حدیث میں اس کی کے متعلق فرمایا گیا تین میں موجود ہے یہ بدال فطرہ سادہ ہے یہ حبردان ہی ہے جنہیں جسان ہی ہے مسلمان اور سماطال علیہ السلام السلام ہر بچہ جو ہوتا ہے وہ دین فطرت یعنی دین تو ہند پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ جو ہیں اس کا ماحول جو ہے یہ چاہیے اسے تو وہ ہندو بنا دیتا ہے یا مسلمانی بنا دیتا ہے یا مجوسی بنا دیتا ہے ایک دوسری روایت میں فرمایا جیسے یعنی قانونی طور پر جتنے بھی بکری کے بچے پیدا ہوتے ہیں کام کٹے پیدا نہیں ہوتے اگر کام کرتے ہیں تو دیر میں آ کر کاٹتے ہیں بات اسی طور پر تازہ تو انسان کے پر ہوتا ہے اور خدا کا تصور ہر انسان کی فطرت میں ہے اور اس کا بڑا ثبوت جو ہے آپ ان سکے ریسک کو دیکھ لیجیے کاموں سے باقی ہوں کہ دنیا کی کسی قوم میں آپ چلے جائیے خدا کا تصور جو بگڑا ہوا تصور ہے کہیں نہ کہیں پر کسی نہ کسی کو سے تارا جاتا ہے اب رہا جو سوال کہ جب فطرت کا انسانی میں یہ چیز ہے جیسے میں نے ایک مثال کے طور پر کی تھی کہ جیسے جانوروں میں انسٹنٹ ہوتی ہے اور اس کی بنا پر وہ اشیاء کو معلوم کر لیتے ہیں کسی طور سے انسان کے اندر ایک حادثہ ایک دقی ہے جو طلاق کے حق کی سی میں ہوتا ہے طلاق کے حق میں ہوتا ہے تو وہ تعلق ہوتا ہے کسی دین کا اگر انسان پھر نہیں ہو گیا اور اس کے احساسات بالکل بگڑ نہیں گئے تو یقینی طور پر وہ خدا کا ماننے والا اور دن بنیادی عقائد کا جاننے والا ہوتا ہے بہرحال جہاں تک کہ دین حقیقت کا تعلق ہے یعنی اسے اسلام کہہ دیجیے اگر یہ لوگوں تک پہنچا نہیں پہلے میں مسئلہ بیان کر دیتا ہوں کیونکہ جس کو سے شروع کر دیتا ہوں جن تک اسلام نہیں پہنچا انہوں نے جس بھی کہی کی ان تک اسلام نہیں پہنچا ہم نے نہیں پہنچایا ان تک پہنچا نہیں تو ان کی مثال جو ہے اس کے بارے میں ہمارے علماء کے تین ہے تین مطابق ہے بعض افراد کہتے ہیں کہ ان کا یا وہ ہنسا ان پر حکمارے ہیں وہ ان کے معاملے کو خدا کرتے تھے پتا کر لے گا بعض پنجاب چاہتے ہیں کہ کی مثال جانوروں جیسی ہے جیسے آپ کر میں جانوروں کو اٹھایا جائے گا اور جانوروں نے ایک دوسرے کو کسی نے سنگا سن مارا ہوگا کچھ کیا ہوگا تو بدلا لے کر ختم کر دیا جائے گا تو ہم کے نسا کا بدلا لے کر انہیں ختم کر دیا جائے گا ایک طبقے کا مطلب کیا ہے اور تیسرا طبقہ جو ہے اس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ سینے میں تلاش کے حق نہیں جیسے کہ بچہ بھوکا ہوتا ہے اور جب وہ ہوشیار ہو جاتا ہے بچے تو اسے بھوک کے لیے خراب کا بندوبست ہی کروا دیتے ہیں جب ہوشیار ہوتا ہے تو خطرے کم سب شخص تلاش کا رسک میں رکھتا ہے اور جیسی بھی اسے روٹی مل جاتی ہے تو وہ اس کو تلاش کرتا ہے اگر ایک شخص ہاتھ توڑ کر بیٹھ جائے اور بالکل محنت پر مشقت نہیں کرے یا رسک پڑا ہوا ہے اور وہ کھائے نہیں اور مر جائے وہ پڑا ہوا ہے آئے نہیں وہ مر جائے تو وہ اسلام کے کا وقت نہیں ہوگا وہ خود کشی سے مرا دے سکتا ہے بس نہیں اسی پر دین ہدایت کی طلب ہر انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی اور جب وہ دین فطرت کی طلب ہر کے شخص میں رکھ دی گئی تو دنیا کی تلاش میں تو آج آپ جانتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ایسی ایسی تلاشوں میں آج تک آج تک سیاروں کی تلاش ہو رہی ہے ہوں گی ستاروں کی تلاش ہو رہی ہے سمجھ پر تلنگن ڈالی جا رہی ہے کہاں کہاں پہنچا جا رہا ہے بطور اقبال کے ڈھونڈنے والا ستاروں گاہوں کا اپنے انواز کی دنیا میں سفر کرنا پتا اور جس نے سورج کی گرفت شعاؤں کو گرفتار کیا اپنی جنم کو شب کو سہر کرنا پتا جب ہر چیز کی تلاش ہے تو انسان اپنی تلاش کی نہیں کرتا اور وہ دیکھیے انسان کے اندر ہی روپ ہے اور اس کی روح جو ہے وہ تھی ہے کسی حق کی اور جب یہ تلاش نہیں کرتا اس بنا پر اسے ملزم قرار دیا جائے گا بہرحال یہ ہے مسئلہ میں نے آپ کے سامنے کر دی میرے نزدیک جو بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جانور والا معاملہ کیا جائے گا یہ جہاں تک ایسا کوئی آدمی ہو جہاں تک اس سب بات نہیں پہنچی لیکن اس کے علاوہ ایک دوسری بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس وقت دنیا میں جو نوعیت ہو چکی کہ حق کی آواز جو ہے جن یعنی اسلام کا نام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج دنیا کا کون سا ہوتا ہے تو جہاں نہ پہنچتا ہے نہیں ہوتی کوئی دنیا کا آپ آگے آج کل کے ریڈیو کے زمانے میں اور باتوں کے فوجی چھ ستمبر انیس سو پینتیس میں ہمارے سدر صاحب نے ایک اعلان کیا تھا یاد یاد ہوگا ہوگا اس لیے میں نے ایک بات کہی کہ انہوں نے ایسی قوم پر حملہ کیا ہے جن کے دل لا الہ الا اللہ محمد اللہ کے ساتھ فرق رہے ہیں تو ایک کسی سے اگر قانون یہ آواز نہیں پہنچی تو لا الہ الا محمد اللہ کو یہ آواز کو پہنچ گئی بلکہ لوٹ سے آگے کر چاہتا ہوں نے مثال کے طور پر بات چاہتی دیکھیے آج یورپ میں دا پروفٹ یعنی پروفٹ کے نام سے اگر آپ صرف آگے محمد میں کہیں تو کوئی شخص بھی یعنی عیسا علیہ السلام کا نام نہیں لے گا پروفٹ کا نام جو ہے آپ اگر دیکھیے تو جیسے دنیا میں پر محمد سے پیسنس کہا جاتا ہے یعنی بات ہو چکی دے یعنی محمد سیکٹر کی باتیں آگے جو ہے وہ کام ہیں اب تمبر لاتے ہیں میرے بات کو دبا دیے اب ہم کہتے ہیں کہ جب ان کے کام تک یہ آواز پہنچ چکی تو اسلام سے مطلب ہے محمد اسلام کے شخصیت نبوت سے اس سے گزری ہے تو میں ان کی تلاش کرتے کیوں معلوم نہیں کرتے آپ مثال کے طور پر مجھے ملازمت نہیں ملی ہو ہم کی قسم ملازم ہے کہ آپ سے میں بات کرتا ہوں اور تمام پاکستان ٹائمس کو پتہ نہیں کون کون سے اخباروں کو دیکھتے ہیں کہ آ گئی گے تو میں اس پر اپنی درخواست دے دوں تاکہ میں آگے بڑھتا ہوں اسی طور پر اگر ہمارے اندر جس جھیلے حق ہو تو کہیں نہ کہیں ہمیں شراف مل جائے گا اور ہمیں آپ کے واقعات معلوم ہیں ہماری جماعت امریکہ گئی تبھی اس کے سلسلے میں وہاں میں ایک عورت میں جس کا نام حلیمہ ہے آپ اچھے تک کو مجھے نہیں جانتے اچھے تک کا یہ واقعہ ہے نے ہوں اور انہوں نے بلکہ مکہ مکرمہ سے انگلش کا حصہ سے رسالہ نکلتا ہے انگلش کا اس میں سایہ بھی کیا ہے ایک عورت تھی وہ تلاش کے حق میں تلاش کے حق میں تھی یہ پریشان عیسائیت سے نام نہیں ہوتا تھا کیتھلک کا فلک تھی اب وہ پریشان ہے کہ کہاں بہت پیارا دل کیفیت ہے جن پنچایتی میں سوئی بھی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتی ہوں کہ چھت کھل جاتی ہے چھت کھل جاتی ہے اور کچھ فرشتے ہیں تو جیسے یہ کورس کے طور پر گانا گاتے ہیں کورس ہوتا ہے ان کا گانا سب سے مل کر کے طور پر کچھ فرشتے ہیں اور سب مل کر ایک گانے گا رہے ہیں اور ردم کے طور پر پڑھتے ہیں لاش لا سو کیسی میں نے یہ دونوں سنے اور اس میں کیا مجھے اتنا پسند آیا وہ کلمات کہ میں نے اس کا اپنا گانا بنا لیا جیسے کوئی دیوانی ہوتی ہے میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا پڑھنا شروع کر دیا کر دیا اس کے بعد وہ سب کے بعد ایک دوسرے شہر میں گئی تو یہ پبلی کی دیوانوں کی طرح کسی نے کہا کہ پدو یہ کیا کر رہی ہے یہ تو مسلمانوں کا کلمہ تھا مسلمان کو یہ ایسے دن ہے اور ایک فیصلہ تو خدا کے جی دور تو سب آپ ہی ہیں لیکن اگر طلب ثابت ہوگا طلب سابق ہو تو مل جاتا ہے اور ایسے کئی واقعات ہیں ایک واقعہ نہیں جاپان کا ایک واقعہ ہے اسی طور پر اور مختلف علاقوں میں یہ مسئلہ ایک نیشیت ہے دین کے پہنچنے کی بہرحال ایک دوسری صورت یہ ہے کہ مجھے جو سوال انہوں نے کیا تھا چائنا کے مطالعہ کہ چائنا میں اسلام نہیں تو چائنا والے کیا کریں گے چائنا میں اسلام سب سے پہلے پہنچا ہے چائنیز تاریخیں چائنا کی جو تاریخیں ان میں تو جہاں تک لکھا ہے سن انتیس ہجری میں مسجد ہے جو انہوں نے اس جو قبضہ لکھا ہوا ہے اس میں انتیس ہجری کا جو لگا ہوا ہے قبضہ لکھا ہوا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ سات ابھی وقار جہاں آئے تھے ہماری تاریخوں کے لحاظ سے یہ سات ابھی جہاں جانی ہے مجھے پاکستان کے مانی تھے ہے ہم باہر چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں یہاں کوئی نہ کوئی سوچا تھا اور اس کے علاوہ چائنا میں پانچ کروڑ کے قریب مسلمان تھے جس وقت سید محبت عمر کے زمانے میں مسلمان پہنچے ہیں چائنا کے لیے چائنا کی دیواروں پر اور پھر اس کے بعد محمد قاسم کے زمانے میں کدھر آیا جس دوسرا ہمارا ایک جرنل تھا وہ لوگ پہنچا ہے اس زمانے سے وہاں اسلام پہنچا اور اس کے علاوہ یہ جو تھے یہ بہت پرانتی کی فیورس ہیں یعنی جتنی بھی تجارت سمندر کی تھی ان کے ذریعے سے ہوتی تھی اور یہ تمام دنیا میں چلا سکتے تھے یہ دنیا کے یعنی عرب میں بڑے سمندر کو باہر مزید کہتے ہیں جو سب کو احاطہ کیے ہوئے ہو تو ان کے سمندروں بعض دوسرے سے بعد دوسری پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ادھر ایک وقت کی کشتیاں چلتی تھیں جن میں سے یعنی اس زمانے میں جس میں سے یہ ریشن کمی بالا جاتا تھا اور جو تھی والی کشتی چلا کرتی چلا کرتی تھی یعنی نمکین کے تم پر ہوتے تھے اس میں ریشن کی دور میں باندھا کرتے تھے کہ نمک جو ہے اسے کھانے جائے چین کو انہیں جو ہوتی ہے لہر کو کھا جاتا ہے نمک تو دوسرے کے نیچے انہوں نے کچھ تخت دوسری جگہ پر پائے تو جو انہوں نے کہا کہ جو بجلی کی دنیا ہے پانی سے گری ہوئی ہے یہ ان کے نیچے تک تمام چکر ہے جب امید شمالی سے ہو کر انہوں نے اس بات کا کہا کہ جب امید شمالی سے ہے آ کر جب اطلاع کتنے مل جاتا ہے یہ ہوتا ہے بہرحال میرے کا مطلب یہ ہے کہ چائنا میں جو اسلام بعد کے زمانے میں نہیں پہنچا تیس یا چالیس فیصد ہندو میں پہنچ گیا اور وہاں پانچ کروڑ کے قریب مسلمان تھے اور پانچ کروڑ مسلمان جو ہیں انہیں چائنیز جو ہیں اپنی گوڑی میں ہل ہل کہتے ہیں چائنیز اپنے میں مسلمانوں کو ہل ہل کہتے تھے اب اس طرح کے یہ بعض چیزیں ہیں مطلب مغرب کے ہم سے کام کہتے ہیں شیت لان کا علاقہ پلانٹ میں پچانوے پرسینٹ جو ہے وہ مسلمان ہے اس کے آگے چلے کافی مسلمان یانسی کا جو صوبہ ہے اس میں تقریباً پینتیس فیصد مسلمان تھے مختلف علاقوں میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں من تک میں مسلمان ہیں پیڑا جنوبی بھی میں بھی مسلمان ہیں اسی طور پر اگر آپ رشیا میں چلے جائیے تو رشیا میں پچھلے دنوں پچھلے دنوں سے مراد سے انیس سو پینتیس کی بات کرتا ہوں انیس سو پینتیس میں لوگ لینڈ کے شمالی حصے میں سپاہی ہند وہاں سے کچھ سکے نکلے جیسے غریب کہ بری ملک کے یعنی یوں کہیے کہ سنا پچاس ڈگری میں مسلمان کے ہیں اپنے وہاں ان سکہ جب ملتا ہے تو اندازہ یہ ہے وہاں مسلمان پہنچتا ہے بھاگتا فلم کا سماج ملا وہاں سے لیکن جب ہم نے چلنا پھرنا چھوڑ دیا اور دین انہوں نے تو کرنا چھوڑ دیا اور دین کے بارے میں تو کہا بادشاہ کو جان پھرے ہاں، تو دست ہیں دریا جی میں تھوڑے ہم ہیں دو دن مارک میں دو راجیے میں کھوڑے ہم ہیں ہم تو تمام دنیا میں سل رہے ہیں اور تمام دنیا میں دن کے پارا کو پہنچاتے رہے ہیں جو تمام دین ہے تو دن تو وہاں نہ پہنچا اچھا آپ دیکھیے کوئی بات کرنی امریکہ میں ان شاء اللہ اپنی بات کروں گا جس میں گندی بات آ گئی تو میں دیتا ہوں امریکہ جو ہے امریکہ کے متعلق آپ لوگ نہیں ہے تو قانونی طور پر کہا جاتا ہے چودہ سو چودہ سو اٹھانوے میں ہے چودہ سو اٹھانوے میں سلنڈر میں وہ لیکن ہماری جو تلا ہے اور جو ہمیں بتایا ہم نے ہمیں معلوم ہے اس کے لحاظ سے سب سے پہلے جو امریکہ میں پہنچے گا ہے آباد انہوں نے نہیں کیا لیکن سب سے پہلے جو پہنچے ہیں وہ مسلمان اور وہ وہاں جو پہنچنے والے ہیں جو مذہبی یہ کیا نام ہے مغربی افریقہ گول کالونی یہ جو ہے جو سال علاقہ یہاں سے سب سے پہلے جو یہاں سے عرب تھے یہ وہاں پہنچتے ہیں اس کے علاوہ ایک دوسری بات ہے یہ ویڈو ڈائجسٹ میں یہ تو میں جو چاہوں اپنے مقابلے کے حوالے سے کیا ہے مسجد کے لحاظ سے اب اگلی بات تو کہتے ہیں کہ ویڈو ڈائجسٹ میں آج سے پانچ چھ سال ہے یہ ایک میں آ رہا تھا اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جس جب دس سال پہلے کی بات ہے سال سے پہلے کی بات کہوں اس میں یہ بات آئی کہ جس وقت یہ امریکہ کا نام امریکہ نہیں ہوا بلکہ وجہ یہ تھی کہ جس وقت وہ پہنچے ہیں گولمبے تو وہاں اس وقت وہاں کے جو سائل کے لوگ تھے انہوں نے شور مچایا امیر ہوتا امیر ہوتا تمہارا امیر آ گیا امیر آ گیا امیر آ گیا یہ عربی لفظ تھا اور عرب معنی میں تھا کہ ان کا کہیں چھوڑ کر چلا گیا پھر وہ واپس نہیں آیا یا تو سندر کی نظر ہو گیا تو جب پھر کس کی دکھائی دی تو سمجھے کہ ہمارا کہیں واپس آ گیا ہے اس معنی میں نے امریکہ کا نام درجت کی روایت ہے اس کی ہم ذمہ داری نہیں لے آج یہ ان لوگوں کی روایت تو میں نے اس سے کہا تھا کہ ہر امریکہ تک بھی پہنچے دنیا کے مختلف کناروں تک پہنچے اور ہر جگہ ہم نے دین کے پیغام کو پہنچایا اور دوسرے کے علاوہ دیکھو جتنی اس وقت دنیا میں خاص طور پر عیسائی ہند جو ہوئی عیسائیوں کی کتابوں میں آپ باوجود بگاڑ کے اور بدل ہو جانے کے آپ کو کھلے میں محمد رسم کی حساب سے ملیں بارے امریکہ نے فرمایا کہ میں تم سے پوری باتیں نہیں کہنے چاہتا ایک آنے والا آئے گا جس کے منہ میں خدا اپنے اندر کی تمام باتوں کو ڈالے گا وہ اپنی بات نہیں کہے گا خدا کا گول بولے گا تو وہ تمہیں آ کر تمام باتوں کو بتائے گا جمع جن کا پہلے بھاگا اللہ آباد قرآن کے لگتا ہے اور یہ ہے کہ لفظ باتیں نہیں چاہتا کہ آخر میں آئے گا وہ باتوں کو بتائے گا اسی طور یہ ہندا میں ہر ایک کا لفظ جو آیا یہ ریٹ لفظ ہے جس کا مطلب جو ہے وہ اہم کے معنی میں آتا ہے یا اسی طور پر ایک لیسن لفظ ہے غالباً کچھ اس کو پر آتا ہے اس کے بارے میں سے آتے ہیں تو جہاں بار کسی طور سے آپ اگر یہ ایئر فیسٹیول کو دیکھیے یہ تین پیغمبر کا جو اس میں یعنی جو ہے یستا ہے وہ اسی طور پر حضرت علیہ السلام کی تعوراف ہے نیتا کی تہوار کے بعد کھلے میں جو ہیں ایک یعنی کتاب آیا اور وہاں سے سید سے آیا اور پھر وہ دوسرے کی دس ہزار کی جماعت کے ساتھ سیران کی چوٹنے سے نیچے اترا یہ فتح مکہ کی کوشن ہوئی مختلف مہینے سکتا ہوں کتابوں یہاں تک کہ دکھ کے بعد لگ میں ہیں ہمارے لوگوں نے کہا کہ وہ پیشن پیشنڈوئی پائی جاتی ہے تو میں نے اس سے کہا تھا کہ پہلی قوموں میں سب میں یہ بات تھی وہ اب تک عیسائی عیسائیوں میں بھی یہود میں بھی کسی آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات ان تک پہنچ چکی ہے کہ میں بھی محمد صلیم کی تلاش کرتے کیوں نہیں پہچانتے ان کے خلاف میں جتنا لکھتے ہیں ان کی ان معلوم بھی تو کرے کہ وہ کیا تھے یا کیا نہیں تھے اسی طور پر اسلام کا لفظ آج تو نہیں سبھی سے چل رہا ہے لیکن جب مسلمانوں نے دنیا کو پتہ کیا دن دورا یورپ میں آیا دن ابھی تک کھانا نہیں ہے اور اس کے بعد اور ہر چیز کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے اسے معلوم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے سمندروں کی ریسے کو نکال رہے ہیں آپ مانے کے شکاروں کو تلاش کر رہے ہیں ہر چیز کو تلاش کرتے ہیں چیز کو تلاش نہیں کرتے تو اس معاملے میں ہم کہاں جا سکتے ہیں کہ بھائی جو ہیں یہ سب یہ نہ پتن ہر جگہ تک بات پہنچی اگر نہیں ہوں گے تو پکڑے جائیں گے بہرحال اگر کوئی ایسا شخص ہے جس تک بات پکڑ نہیں پہنچی تو وہ اپنے لحاظ سے میرا ہمارے نزدیک یہ ہے میرے لفظ رائے میں تو خیر عالم نہیں لیکن میں پہلے اس طبقے کی حمایت کرتا ہوں جنہوں نے یوں کہا کہ یعنی جانوروں کے ساتھ معاملہ ہوگا ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا جائے گا ان کا خدا عادل ہے اور ہدایت جو ہے اگر پربندوں کے بعد سے سب پہنچے تو سماخر تو کوئی نہیں پہنچ سکتا بہرحال یہ تو بات ان کی جواب کا سوال سوال کا جواب تھا وہ سوال موجود نہیں پتہ نہیں کہ تسلی ہوگی یا نہیں ہوگی بہرحال حال میں کچھ